حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے عیدین کی دونوں راتوں میں قیام کیا اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1782